جہاد رومی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے عاشق گزرے ہیں میں فرمایا ایک بادشاہ کو بھی اسی طرح جذب کیا اس کا نام امرا یا امرا القیس رات تھا رات ہی رات بادشاہ چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا وہاں اینٹیں بنانے لگا جسے یہاں بلاک کہتے ہیں چہرے پر نقاب ڈال دیا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بناتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے ایک دن کما لیا چھ دن اللہ ایک دن کما لیا چھ دن اللہ اللہ کرتے مگر ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے رہبانیت حرام ہے ایک شخص نے مجھے کہا کہ بھائی دل چاہتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے آؤں کہاں جاؤ گے کراچی میں کوئی جگہ ہے اللہ والوں کی صحبت کے علاوہ کہیں سکون نہیں کوئی جگہ ایدی سینٹر چلے آؤ گے <laughs> یا کہاں جاؤ گے مجھے بتاؤ کہاں جائیں گے آپ کراچی میں ہاکس پہ چلے آؤ گے وہاں بیٹھے ہوئے سارے بھنگیری چاہے ہیروئن پلا کے تمہیں اپنے جو سکون اللہ والوں کے پاس ہے یہ تھوڑی کہ اگر حقوق ادا نہیں ہو رہے تو سب کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ رہبانیت حرام ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے شیخ سے گر پوچھے کہ گھر کو ہم کیسے جنت بنائیں یہ کیا بیوی پریشان کریے تو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گا نباہ کر لیں پلیٹ فارم کی چائے صبر کریں جنت میں انشاءاللہ شاء حوروں سے ادا حسین کر دی جائے گی یہ کیا بات ہوئی آپ تو بھاگ رہے ہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال ایک دن کما لیا چھ دن اللہ یہ ان کی خاص بات تھی یہ جذب ہوئے تھے ہمیں بھاگنا نہیں ہے سب چھوڑ کے ایک دن تیز ہوا چلی نقاب ہٹ گیا وہ نقاب لا کے بادشاہ تھے نا کیونکہ بادشاہوں کے چہرے پہ ایک ایک ہوتا ہے اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے تو بادشاہ کے چہرہ الگ ہوتا ہے نرم نرم اور حضرت فرماتے ہیں اور اس لیے کسی کو حقیق نہیں سمجھ گاؤں والے جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ بالکل ایسا سوکھا سوکھا عجیب ہوتا ہے یہ تو حضرت فرماتے ہیں تیل وغیرہ کی وجہ سے چہرہ ایسا ہو جاتا ہے بہرحال جو ہم لوگ جس تیل گھی وغیرہ کھاتے ہیں خیر گاؤں والے بھی ایسے جو ماشاء اللہ اصلی گھی کھاتے ہیں ذرا تگڑے بھی ہوتے ہیں بادشاہ کا چہرہ کہاں چھپ سکتا تھا سب نے کہا بھائی یہ تو مزدور نہیں یہ تو کوئی بہت بڑا شخص ہے چہرے پر اقبال شاہی ہے یہ خبر اس ملک کے بادشاہ کو پہنچ گئی وہ بادشاہ گھبرایا ہوا آیا اس نے کہا ان مزدوروں کو یہاں سے ہٹا دو اور وہ جو نقاب ڈالے ہوئے مزدور ہے اس کو میرے پاس لاؤ اس سے کہا کہ نقاب ہٹائیے اب بادشاہ کا حکم تو ماننا ہی تھا ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں تو غلام ہوتا ہے نقاب ہٹایا تو بادشاہ نے کہا دیکھیے آپ مزدور نہیں ہیں اس طرح ولی کو ولی پہچانتا ہے بادشاہ کو بادشاہ بادشاہ بادشاہ کو پہچانتا ہے آپ کے چہرے سے آثار سلطنت ظاہر ہیں آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور کیوں مزدور بنے ہوئے ہیں اس نے کہا میں اللہ کی محبت میں اپنی سلطنت چھوڑ کر یہاں سکون سے عبادت کر رہا ہوں اس نے کہا کہ آپ میرے پاس چلیے میرے شاہی محل میں میں اپنے تخت سلطنت پر آپ کو بٹھا لوں گا اور یہ شعر پڑا پیش ماں باشی کے بخت ماں بوت اے عظیم شخص تم میرے سامنے رہو تو میری خوش نصیبی ہوگی جان ماں از وصل تو صد جاں شود میری جاں تمہاری ملاقات سے سو جان رہے گی ہر وقت میں تم کو دیکھ کر خوش رہوں گا اور بادشاہ نے یہ بھی کہا ہم منو وہم و ملک من مملوک تو میں بھی آپ کا غلام ہوں میری سلطنت بھی آپ کے غلام ہے آپ کی عالی ہمت ہی کہ آپ تاریخ سلطنت ہیں یعنی آپ نے سلطنت چھوڑی ہے آپ تو سلطنت کو چھوڑ چکے آپ کی عالی ہمت کے مقابلے میں ہزاروں سلطنتیں چھوڑ سکتی ہیں تو فرما رہے میرے دوستوں سن لو ایسی ہمت کرو کہ ہزاروں گندی خواہشات ہوں سب کو ترک کر دو سلطنت کے بجائے آپ خواہشات کو ترک کر دیں محرومی فرماتے ہیں اس میں مثال ہے اس کو سمجھا کے آپ حضرت والا مثال اس کی فائدہ بتا رہے ہیں کہ اس تا اس شاہ تارے کے سلطنت نے اس ملک کے بادشاہ کے کان میں ایک بات کہہ دی کیونکہ اس نے سلطنت چھوڑی ہوئی تھی تجربہ تھا اس کو کیا مزہ مل رہا ہے دوسرے بادشاہ کو اس نے کان میں کچھ کہہ دیا اس کے جرے تو کس نہ بسائے جو اپنے کو اللہ کے عشق و محبت میں جلاتا ہے مجاہدہ کرتا ہے غم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درد دل اور قلب بریاں بریانی والا قلب اس کی گفتگو میں اور اس کی گفتگو میں اثر ڈال دیتے ہیں درد بھرے دل سے اس نے اس بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی اس بادشاہ نے کہا اچھا اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے اس نے بھی سلطنت چھوڑ دی وہ تو اس کو اپنی سلطنت میں لے کے جانا چاہا تھا اس نے بھی سلطنت چھوڑ دی اور کہا چلو بھائی ہم دونوں آدمی مل کر کسی تیسرے ملک میں چلیں اینٹیں بنائیں مزدوری کریں اور اللہ کو یاد کریں تو معرومی فرماتے ہیں ہزاروں سلطنتیں اس خالق سلطنت پر فدا ہو چکی اپنی اپنی قسمتیں جس کو چاہے وہ مالک جذب کر لے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے اس کے آداب خود بتا دیتے ہیں ایک فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا وہ بھیک مانگنے آیا تھا اس سلطنت کا بادشاہ مر چکا تھا سلطنت کے وزراء نے پارلیمنٹ میں مشورہ کیا کہ کل صبح بادشاہ کے قلعے کے سامنے سب سے پہلے جو انسان آئے گا اس کو بادشاہ بنائیں گے اللہ کے حکم سے وہ بھک منگا آ گیا اس نے کہا اللہ کے نام پر روٹی دے دو وزیروں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیا کیونکہ رات اسمبلی میں مشورہ ہو چکا تھا جھٹ اس کو با... فقیر کو نہلایا بھیک مانگنے والا تھا اور بادشاہی لباس پہنا کر اس بھیک مانگنے والے کو تخت شاہی پر بٹھا دیا بادشاہوں کی ایک خاص کرسی ہوتی ہے میں نے بھی دیکھی اس کو سعودی عرب میں تو بہرحال اس پہ بٹھا دیا جب شاہی اجلاس ہوا تو اس بھک منگے نے سارے شاہی فرامین جاری کیے اور صحیح صحیح فیصلے کیے تو وہ جب فیصلہ کر چکا تو دو وزیروں کو بلایا اے وزیروں میری بغل میں ہاتھ ڈالو اور پہلے با... پہلے بادشاہ کی طرح مجھے آداب شاہی کے ساتھ شاہی محل میں لے چلو وزیروں نے کہا اگر جان بخشی جائے تو کیا ہم ایک سوال کر سکتے ہیں بادشاہ نے کہا ہاں اجازت ہے کہا کہ آپ تو سات پش سے بھیک منگے ہیں سات پشت تو اس کی بھیک منگی ہے <laughs> یہ بات ہم سب جانتے ہیں آپ کے باپ کا نام یہ تھا دادا کا نام یہ تھا آپ نے صبح کہا تھا کہ اللہ کے نام پر دو روٹی دے دو پھر یہ آداب سلطنت آپ کو کس نے سکھلا دی ہے اس فقیر بھیک منگے نے جواب دیا جو اللہ ایک فقیر بھیک منگے کو سلطنت ادا کر سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے تو جو اللہ ہمیں ولی بنا سکتا ہے وہ آداب ولایت آداب دوستی آداب تقوا آداب محبت اور ترک گناہ کی ہمت بھی عطا کر سکتا ہے وہ ہمیں آداب بندگی بھی سکھا سکتا ہے مانگو تو صحیح اوپر سے فیصلہ تو کراؤ انشاءاللہ پھر سب گندے خیالات خناس کی طرح نکل جائیں گے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے یہ محاورہ ہے ورنہ گدے کے سینگ ہی ہوتے ہی نہیں ہیں مطلب یہ ہے کسی چیز کا وجود ہی نہ رہے اب جنید بغدادی کا واقعہ سنیے تھوڑا سا ہے یہ پہلے پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے ولی اللہ نہیں تھے ایک دن شاہ بغداد نے اعلان کیا یا جنید بغدادی پہلوانی دکھائے گا ہے کوئی مقابلے میں جو آئے ایک سید صاحب بڑے میاں کانپتے ہوئے گردن ہلتی ہوئی کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی میں لڑوں گا جنید بغدادی سے سب نے قہقہ لگایا تالیاں بجائیں لیکن بادشاہ قانون سے مجبور تھا کہ جو آدمی خود کو مقابلے کے لیے پیش کر دے اس کو کیسے کہہ دیں کہ تم نہیں لڑ سکتے آپ کا ذہن کہیں اور ہے حضرت والا کی باتیں جس کی سنائی جا رہی ہیں اس میں نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی جس فرما لے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں دنیا بھر کی گمراہ کو کو اس کچھ نہیں کہہ سکتی ہر جگہ اس کو عزت ملتی ہے لہٰذا بادشاہ نے سید صاحب کو اجازت دے دی سید صاحب ساٹھ ساٹھ پینسٹھ پینسٹھ برس کے جب دونوں کشتی کے لیے اترے تو حضرت جنید بغدادی بھی حیران بادشاہ بھی حیران ساری رعایت ساری سلطنت کی پبلک حیران یا اللہ یہ بڈھا کیسے لڑے گا جب بڈھا اترا تو اس نے جنید بغدادی سے کان میں کہا کہ کان یہاں لے کر آؤ اور کان میں کہا دیکھو بھائی میں تم سے جیت نہیں سکتا ہوں بوڑھا ہوں گردن ہل رہی ہے کمزور ہوں دس دن سے کھانا نہیں کھایا لیکن میں سید ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں ابھی جن کا انتقال ہوا شاہ فیصل وہ بھی سید تھے اولاد رسول ہوں میرے بچوں کو بھی فاقہ ہے اگر تم آج اپنی عزت کو اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں قربان کر دو اور ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا اور سال بھر کے لیے میرے اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا میرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے کیا تم اے جنید اپنی عزت کو اولاد رسول پر فدا نہیں کر سکتے جنید بغدادی نے دل میں سوچا آج موقع اچھا ہے محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش یہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے بس بسط شوق جنید بغدادی نے دو چار ہاتھ ادھر ادھر چلائے اپنا کرتب دکھایا تاکہ بادشاہ کو نورا کشتی کا علم نہ ہو یعنی ملی بھگت معلوم نہ ہو پاکستان میں ملی بھگت بہت ہوتی ہے بہرحال جنید بغدادی نے خوب دانت پیسے اور زور لگایا میں اوپر اوپر سے اندر سے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے اتنے میں گر گئے اور وہ سید صاحب سینے پر چڑھ گئے اور سارا انعام لے گئے رات کو خواب میں جنید بغدادی اللہ علیہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید تم نے اپنی عزت کو اور آبرو کو اپنی بین الاقوامی شہرت کو اور پورے بغداد میں اپنے نام اور جاہ کو میری اولاد کی محبت میں فضا کر دیا جو فاقے سے تھی آج سے تم اولیاء اللہ کے رجسٹر میں ہو گئے اپنی جاہ مٹانا نام آسان نہیں ہے پھر اتنے بڑے پہلوان نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا ایک بار اعلان ہوا اس مسجد میں میں دوستوں سے عرض بھی کرتا ہوں اپنے نیت بھی کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس یہی عمل ہمارا ہونا چاہیے اس مسجد میں اعلان ہوا جو سب سے کم ترین اور بدترین انسان ہو وہ مسجد چھوڑ دے تو سب سے پہلے جنید بغدادی نکلے اور میں سب سے بدترین انسان اور گنہگار ہوں ان کے شیخ کو جب اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی نے یہ کرتب دکھایا فرمایا آہ یہی چیز تو ہے جس نے جنید کو جنید بنا دیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے کچھ نہیں سمجھتا کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سب سے بڑی فقیری اپنے آپ کو مٹا دینا ہے نفسانی خواہشات کو مٹانا ہے با کو مٹانا ہے جاہ کو مٹانا ہے با کہتے ہیں غصے اور شہوت کے مریض جو مرض ہوتا ہے شہوت کا مرض رہے گا اس کو صرف مٹانا ہے اس کو دبانا ہے اور جہاں کو مٹانا ہے جاہ کہتے ہیں عزت ہر جگہ اپنی میرے نام ہو میری واہ واہ ہو اس کو مٹانا ہے تکبر بس دو ہی تو مرض ہیں ایک باہی دوسرا جاہی الحمد للہ جس کا ایک قصہ یہ بھی بیان ہو گیا کسی کو جلدی تو نہیں آپ اگر جانا ہو جا سکتے ہیں یہ واقعی بھی سنا دیتا تو جون پور میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے عارف بلّہ تھے بھی حضرت شیخ الاسلام مفتقی عثمانی صاحب خاتم علی کے شیخ تھے کراچی میں تھے اب ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارے ڈاکٹر تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب ان سے بیت ہوئے غیر عالم سے دونوں مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب تو جون پور میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے جو کراچی آ گئے تھے آخر میں ان کی خبر بھی یہیں پر کراچی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے ایک شرابی ان کے پاس آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ بی اے علی گڑھ سے B A L L B ہیں اور اس کے باوجود یہ گول ٹوپی اور لمبا کرتا تو جون پور میں تو میں شراب پیتا ہوں کیا میں بھی آپ کی طرح ولی اللہ ہو سکتا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں فرمایا جہاں سے میں بناؤں آپ بھی وہیں چلے جائیں مجھ کو بھی کوئی سنوارنے والا ہے وہ تھانہ بھون میں مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں بس انہوں نے فوراً سفر کیا اور وہاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن بیت ہونے سے پہلے داڑھی منڈائی جو تھوڑی تھوڑی داڑھی منڈا دی جو تھوڑی تھوڑی نکلی تھی وہ بھی صاف کروا دی حضرت نے پوچھا جب توبہ کرنے آئے ہو داڑھی کیوں منڈا دی کہا کہ آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں آپ کو پورا مرض دکھا دیا اب انشاءاللہ اس پر اس طرح نہیں لگے گا بیت ہو کر واپس آئے داڑھی رکھ لی شراب چھوڑ دی شراب چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا یہ جتنی نشے کی چیزیں نا یہ شراب چرس گٹکا پان پراگ یہ اللہ کا فضل ہو جائے تو چھوڑ سکتا فیس بک بھی ایک نشہ ہے یہ شخص اتنا بڑا ولی اللہ ہوا کہ میرے شیخ اور مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا مرنے سے تین دن پہلے ان پر گریہ تاری ہوا اپنے گھر کے سہن میں ایک دیوار سے دوسرے دیوار تک تڑپتے رہتے تھے یہاں سے تڑپتے ہوئے وہاں اور وہاں سے یہاں رو رو کر جان دے دی دل پر اللہ کا ایسا خوف تاری ہوا کہ شہید ہو گئے اس کو شہادت کہتے ہیں جس کا پتا اللہ کے خوف سے پھٹ جائے وہ شہید ہوتا ہے اللہ کے جذب سے جذب سے ولی اللہ ہوئے اللہ ہی نے توفیق دی اور آخر میں اپنے دیوان میں تین شعر بڑھا گئے شعر کیا ہیں ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا ہے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو یعنی میں اتنے گناہ گار میری کھل کر سیاہ کاری کو تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گرا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو اب تیسرا شعر سنیے جو نچوڑ ہے اور حاصل ہے تمام شعروں کا ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے بئی غفلت یا ہوشیاری تو دیکھو ان کے تین شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے دیوان حفیظ میں یہ شعر دیکھ لیجئے ان کا دیوان مشہور ہے اب آخری قصہ بیان کر کے جس کا بیان ختم کرتا ہوں آپ نے سنا ہوگا جگر مراد آبادی اتنا پیتے تھے دو آدمی اٹھا کر اسٹیج پر لاتے تھے اور حضرت میر صاحب فرماتے تھے میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو شعر پڑھنے کے لیے فرما بھی رہے میر صاحب عشرہ جمیل نے ان کو دیکھا ہوا ہے ماشاء اللہ لکھا ہوا بھی ہے دو آدمیوں نے اٹھایا اور تخت پر لائے اور پھر وہ شعر پڑھتے تھے مگر ظالم کی آواز ایسی تھی کہ سارا مجمع ان کے بالکل بے قابو ہو جاتا تھا لیکن چونکہ ولی اللہ ہونے والے تھے تو گناہ کی حالت میں بھی ان کے دل میں ندامت رہتی تھی یہ بھی ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جس فرمانا چاہتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے دل میں ندامت بھی ہے علامت جذب کی ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کی حالت میں بھی دل میں ندامت ہو سورج تو نکلتا ہے ایک گھنٹے کے بعد آسمان پہلے ہی لال ہو جاتا ہے دیکھیے نا اشراق میں ایسے ہوتا ہے جس کو اللہ جذب کرنے والا ہوتا ہے گناہوں کی حالت میں بھی اس کے دل میں ندامت رہتی ہے کہ میں کیا کمینہ پن بے غیرتی اور بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہوں اس کی یہ ندامت ایک دن رنگ لاتی ہے لہذا جگر صاحب نے اپنے دیوان میں شیر لکھا پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے روز حساب کا دھڑکا یہ دھڑکن جو ہوئی اللہ کے خوف کی علامت جذب کا نقطۂ آغاز ہے یہ اللہ کے خوف سے دل کا دھڑکنا یہ جذب کا نقطۂ آغاز ہے خواجہ عزیز الحسن مذہب سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ڈپٹی کلکٹر مگر گول ٹوپی لمبا کرتا ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہاتھ میں تصویر بزرگی کہاں سے بھائی ملی آپ کو فرمایا تھانہ بھون میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا صدقہ ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا کہا مجھ جیسا شرابی بھی وہاں جا سکتا ہے کہا بالکل جا سکتا ہے لیکن میں تو فرمایا میں تو شراب وہاں بھی پیوں گا <laughs> ایسی عادت تھی اس کو بولے میں حکیم الامت کے پاس ہی پیوں گا کیا مولانا شیف علی صاحب تھانوی خانقاہ میں شراب پینے دیں گے اب حضرت خواجہ صاحب اللہ نے فرمایا میں پوچھ کر بتاؤں گا خود جواب نہیں اب کتنے بڑے خلیفہ تھے خود جواب نہیں دیا فرمایا حضرت تھانوی احمد سے پوچھ کے بتاؤں گا تھانہ بھون گئے حکیم سے عرض کیا جگر صاحب آل انڈیا شاعر مشہور ہیں وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس لیکن کہتے ہیں خانقاہ میں بھی آ کر شراب پیوں گا واہ واہ بھائی مگر آنا چاہتا ہوں بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا کہا میں نے جواب دیا خانقاہ میں تو مشکل ہے فرمایا خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا اب جا کر ان سے اشرف علی کا سلام کہو اور کہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہیں ان کو میں اپنے گھر میں مہمان بناؤں گا اور ان کو ایک کمرہ دے دوں گا پھر وہ جانے ان کا اللہ جانے اور خانقاہ قومی ادارہ ہے اس میں کوئی شراب نہیں پی سکتا تو جگر صاحب نے جب یہ جواب سنا تو رونے لگے کہ آہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ والے میں سمجھتا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں پھر جگر صاحب تھانہ بھون پہنچے انہوں نے حضرت سے چار دعائیں کرائیں کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے میں شراب چھوڑ دوں کیونکہ پیتے پیتے زندگی گزر گئی اور اتنا پیتا ہوں بے حساب پیتا ہوں نمبر دو پوری شرح داڑھی رکھ لوں نمبر تین حج کر لوں نمبر چار میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ چار دعائیں کرائیں حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے یہ حضرت نے عجیب دعا لکھے دعائیں شیخ نے چو ہر دعا ست اللہ والوں کی دعا عام دعاؤں سے کہیں ممتاز و بالا تر ہوتی ہے دعا کرا کر واپس آئے شراب چھوڑ دی یہاں تک کہ بیمار ہو گئے ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب اگر شراب نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے کہا بھائی جگر صاحب آپ قومی امانت ہیں آپ کی زندگی ہمارے لیے عزیز تر ہے آپ تھوڑی سی پی لیا کریں ورنہ مر جائیں گے جگر کا جگر خراب ہو جائے گا ایسا جگر جو عاشق شراب جگر ہے جگر صاحب نے کہا اگر میں کچھ پیتا رہوں گا کب تک جیتا رہوں گا ڈاکٹر نے کہا آٹھ دس سال اور جی جائیں گے میں حرام شراب پیتا رہوں اور دس سال اللہ کے غزہ و قہر کے سائے میں جیتا رہوں اس سے بہتر ہے شراب چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں میں ابھی ابھی میری روح پرواز کر جائے شراب چھوڑنے سے یہی تو ہوگا کہ میری روح نکل جائے گی میں لبیک کہتا ہوں اپنے اللہ کو کہ اللہ جگر شراب چھوڑ کر اپنی موت کو لبیک کہتا ہے آپ کی رحمت کے سائے کو لبیک کہتا ہے توبہ سے سایہ رحمت ملے گا گناہ کرتا رہوں گا کہ اللہ کی غضب و قہر میں زندگی گزرے گی اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا ایک دن تو مروں گا ڈاکٹروں نے کہا اچھی بات ہے اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب کوئی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے تو جگر صاحب کو اللہ نے پہلے سے بھی اچھی صحت دے دی جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے نہ پیو گے تو مر جاؤ گے چھوڑنے سے صحت اور بھی اچھی ہو گئی پھر جگر صاحب بمبئی سے حج کرنے گئے داڑھی کی بنیاد ڈال دی حج سے واپس آئے بحری جہاز سے چار مہینے لگے چار مہینے پوری ایک مٹھی داڑھی آ جاتی ہے پہلے جہاز سے جاتے تھے بحری جہاز سے اب جب واپس آئے تو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا حج کے زمانے میں آئینہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا جب آئینے میں چہرہ دیکھا تو خود اپنے اوپر ایک شیر کہا اپنی داڑھی میں پر ایک شیر کہا پھر میرٹھ شہر گئے اور تانگے پر بیٹھ گئے تانگے والا وہی شیر پڑھ رہا تھا جو جگر صاحب نے بمبئی میں کہا تھا وہ شیر کیا تھا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا تانگے والا پڑھ رہا تھا اور یہ رو رہے تھے کہ آہ یہ شیر بمبئی کا یہاں بھی پہنچا ہوا ہے سب دعائیں قبول ہو گئیں اب رہ گیا حسن خاتمہ و ارج و رابعہ چوتھی کی امید لے کر گئے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ جب سب دعائیں قبول ہو گئیں تو آخری آخری سب سے اہم دعا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی قاسم نانوتی شخص پنکھا جھل رہا تھا اس نے پوچھا حضرت اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت دوسروں کیسے ملے گی کیونکہ عمل تو ان کا اچھا ہے ان پر فضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسرے جو نلائک بیٹھے ہیں ان کے ساتھ <laughs> ان کو رحمت کیسے ملے گی ہم حضرت کی صحبت میں بیٹھے ہم تو نلائق ہیں رحمت تو حضرت برس رہی ہے تو مجھ پہ کیسے آئے گی فرمایا تو مجھے پنکھا جل رہا ہے یا سب کو جل رہا ہے فرمایا حضرت میں تو آپ ہی کو جل رہا ہوں فرمایا جتنے میرے پاس بیٹھے ان کو ہوا لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی فرمایا جب اللہ کی رحمت کسی پر برستی ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت مل جاتی ہے لہٰذا تجلیات مقربات تجلیات جذب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو براویت بخاری شریف اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھیے ان کی صحبت اختیار کیجیے اور آپ کو کیسے معلوم ہو یہ خاص بندے ہیں جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں اور کسی بزرگ کی انہوں نے صحبت اٹھائی ہو شریعت اور سنت پر چل رہا ہو علماء دین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں خالی عوام کا مجمع نہ ہو ورنہ اس زمانے بعض ایسے نالائق بیوقوف محروم ہیں جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے اپنی اصلاح نہیں کرائی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جاہل پیر کے چکر میں آ گیا جو کمرے میں اپنی تصویر لگائے ہوئے ہیں اور وہ اس کو بزرگ سمجھ کر وہاں جاتا ہے حالانکہ ایک مسجد کا امام بھی ہے ذرا سوچی عقل پر عذاب ہے یا نہیں کسی گناہ کے بدلے میں اس ظالم کی عقل سے نور چھین لیا گیا ورنہ تصویر رکھنے والا کہیں ولی اللہ ہو سکتا ہے گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن اگر کوئی ہوا پر اڑ رہا ہو اور سنت کے خلاف ہو تو اس کو ولی اللہ سمجھنے والا بھی زندیق ہے جو تاریخ سنت کو ولی اللہ سمجھتا ہے وہ زندیق اور فاسق العقیدہ ہے تو آخر میں میں نے بتا دیا جذب کیسے ملے گا زمانہ بھی بتا دیا مکان بھی بتا دیا ایک حدیث میں زمانہ بتایا گیا کہ پورے زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہیں گی ان علی کم فی ایام دہرکم نفحات تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن و رات میں تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے میں جان بوجھ کے اس کو مکمل کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت نے بڑی زبردست دعا مانگی ہوئی ہے <clears throat> نازل اللہ کی تجلیات کی لہریں چلتی ہیں ان کو تلاش کرتے رہو اگر کوئی تجلی حاصل ہو گئی تو پھر تم کبھی شقی نہیں رہ سکتے آج جمعرات کا دن بھی ہے جمعرات اور جمعہ بڑا خاص دن ہوتا ہے مگر ان کا مکان کہاں یہ کہاں ملیں گی دوسری حدیث پاک ہے لا کا جلی سہم اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرح جذب کر لیتے ہیں ان کا جلیس اور ہم نشین کبھی بدبخ اور شقی نہیں رہ سکتا معلوم ہوا شقاوت سے محفوظ رکھنے والی تجلیات جز کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہیں یہ طریق جز بھی عرض کر دیا اور آج چوتھے جمعے کا یہ بیان جذب کا ختم ہوا اب دعا کر لیجئے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی بہترین تباد کرا دیں اور چھپ کر سارے عالم میں اللہ اس کو پھیلا دیں دعا کیجئے پہلے تو یہ دعا کرنا تھا چاروں جمعوں سے رب العالمین جذب کا بیان ہو رہا ہے اور آج ختم ہوا اس بیان جذب کے صدقے میں اور اللہ کے صدقے میں جن کو آپ نے جذب فرمایا جان اختر کو جان مولا مظہر کو میرے داماد مسعود منظر کو میرے گھر کے بچے بچے کو جذب فرما لیں ہمارے گھر کے بچے بچے کو جذب فرما لیں اس کے بعد آپ حضرات اور جو خواتین آئی ہوئی ہیں جو سن رہی ہیں ہم سب کو اللہ جذب کر لے ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ جذب عطا فرما سارے عالم کو جذب عطا کر دے تیری مہربانی کا دریا غیر محدود ہے ہم میں سے جس کو جو روحانی بیماری ہے اس کو شفا عطا فرما پہلے میں روحانی بیماری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ جسمانی بیماری روحانی بیماری سے بہت ہی کمتر ہے کیونکہ جسمانی بیماری کا مریض تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے اور جو روحانی گناہوں کی بیماریاں ہیں وہ اللہ کے غضب و قہر کے سائے میں ہے اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کا کینسر ہو بد نظری لڑکوں سے اشبازی لڑکیوں سے ٹیڑیوں سے تاک جھانک کرنا جھوٹ بولنا ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنا وی سی آر اور ننگی فلمیں ویڈیو تمام جتنے بھی اللہ آپ کے غضب و قہر کے امال ہیں ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما خواتین کو برقع پہننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہوں نے نہیں رکھی ان داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے جن کی مونچھیں بڑی بڑی ان کو مونچھیں کٹا دینے کی توفیق دے دے جن کے پجامے ٹخنوں سے نیچے رٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو ٹخنا کھولنے کی توفیق دے دے یہ حکام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش کر دیں اپنی حرام خوشیوں سے توبہ کر لیں اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کو شفا دے مجھ کو بھی شوگر کی بیماری سے نجات دے دے اے اللہ ہم سب کی جانوں پہ وہ درد دل جو آپ اپنے اولی اللہ کے سینوں کو عطا فرماتے ہیں اختر کو میرے سب دوستوں کو عطا فرما میرے بچوں کو ہم سب کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے اے اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے ہمارے ظاہر و باطن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اپنی مرضی پر استقامت عطا فرما دے ایک دعا بہت اہم ہے اے اللہ ہم سب کو سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے دونوں جہانوں میں ہم سب کو راحت عافیت عطا فرما چھوٹی سے چھوٹی بلا سے اور چھوٹے سے چھوٹے غم سے بھی بچا یا اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما عافیت کے ساتھ اپنی محبت میں جینا اپنے عاشقوں میں مرنا نصیب فرما آپ سب اپنے دل میں اپنی جائز حاجتوں کا تصور کر لیں اے اللہ ہمارے دل میں جتنی جائز حاجتیں ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے جن کی بیٹیوں کے رشتہ نہیں مل رہا ان کو رشتہ ادا کر دے جن کو رشتے تو ملے مگر شوہر ظالم ہیں ان شوہروں کو رحم دل بنا دیں جن کی بیٹیاں ظلم کر رہی ہیں اپنے شوہروں پر ان کو بھی توفیق دے دے اپنے شوہروں کو مت ستائیں نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیں اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے یا غصہ زیادہ ہے اے اللہ ان کو اپنی اولاد پر مہربان کر دے اے اللہ آپ دنیا آخرت کے مالک ہیں اے مالک دو جہاں اختر آپ سے اپنے لیے سب دوستوں کے لیے سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے عافیت دو جہاں کی بھیک مانگتا ہے وآخر دعوانا رب العالمین اللہ تعالیٰ علیہ محمد اجمعین و جامع پورا کیا تاکہ حضرت والا کی دعا بھی ہو جائے پندرہ منٹ دیر ہو گئی کل سے انشاءاللہ حضرت والا کی مجلس ہوگی فجر میں وہیں جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اللہ پھر حضرت کا سفر ہو جائے گا سترہ اپریل سے عمرے کا اس فقیر کا ارادہ تو ہے مگر سیٹ ویٹ کچھ نہیں کرائی